لبریز ہوتے ہیں لہذا انہیں اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے جس طرح آگ لگے تو دھواں اس کی نشانی ہوتی ہے گرمی محسوس ہوتی ہے اسی طرح جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو تو اس کی بھی نشانیاں ہیں اور جو انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہیں جس انسان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی سچی محبت ہوگی وہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنوں اور اس کے حکم پر زندگی گزاروں میری ایک ایک بات شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تاہم چند موٹی موٹی علامات ہیں ان کو آپ سن کر اپنی زندگی میں جائزہ لے سکتی ہیں کہ میرے اندر اللہ تعالی کی کتنی محبت ہے سب سے پہلی بات کہ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے اسے موت سے وحشت نہیں رہتی ڈر نہیں رہتا بلکہ موت کا نام سن کر خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ موت کیا ہے الموت جسر یوسل الحبیب الحبیب موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے اسی لیے ہمارے کئی اکابر ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوئے فرمانے لگے کتنا اچھا مہمان آیا میں تو اتنے اتنے سالوں سے تمہارا منتظر تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے قریب کہنے لگے کہ موت کتنا اچھا مہمان ہے غدن نلقل محمد و اصحابی ہم کل نبی علیہ السلاط السلام اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے کہ اے اللہ کے خلیل آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا اور مجھے حکم دیا کہ آپ کی روح کو قبض کروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حل رعیت خلیلن یقبض و روح خلیل ہی کہ ملک الموت کیا تو نے کسی ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کروا رہا ہو تو ملک الموت نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات پیش کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے خلیل کو یہ جا کر کہہ دو حل رعیت خلیلا یک لکا خلیل ہی کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا کہ اپنے خلیل کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو تو سعین ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت اصل میں اللہ تعالی سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے چنانچہ جذبے میں آ کر فرمانے لگے ملک الموت اجل اجل جلدی کر میری روح کو قبض کر لے اور مجھے اپنے رب سے ملا دے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں وہ من کرے اللہ کرے اللہ لکھا اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی کراہت فرماتے ہیں تو جب مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ تو موت اس کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے دنیا کے غموں سے چھٹکارا ہوتا ہے اس لیے ایک بزرگ اپنی وفات کے بعد کسی کو نظر آئے اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا فرمانے لگے تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات ہو گئی تو جس کو ہم موت سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں آزادی ہے موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس لیے ایسے بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا وہ موت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے اور جب موت کا وقت آئے تو دنیا سے جاتے ہوئے اسے ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوتا اس لیے کہ محبوب سے ملاقات کے لیے اگر کوئی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اس کو پریشانی نہیں ہوا کرتی ایک پہچان یہ ہے کہ ایسے مومن کا دنیا میں دل نہیں لگتا وہ کھاتا پیتا ہے بیٹھتا اٹھتا ہے بات کرتا ہے گھر کے کام کرتا ہے میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں مگر اس کا دل دنیا میں لگتا نہیں ہے یہ دنیا اس کو پردیس کی طرح نظر آتی ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ پہچان بتائی عن دار الغرور یہ جو دھوکے کا گھر ہے دنیا اس سے بندے کا دل کٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پردیسی سمجھتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور بالآخر ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے جو انسان دنیا سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا زیب النسا مخفی نے شیر کہا مرغ دل را گلشن بہتر یار نیست طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست کہ دل کے مرغ کے لیے کوئے یار سے بہتر گلشن کوئی نہیں اور جو اپنے محبوب کے دیدار کا طالب ہو اس کو پھر گل و گلزار کا ذوق نہیں ہوا کرتا تو اللہ رب العزت کی محبت انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور بندے کا دل لگتا ہی نہیں ایک تیسری بات کہ جب اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے تو جن چیزوں کی نسبت اللہ سے ہے ان سے بھی محبت ہوتی ہے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے کہتے ہیں کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلاۃ اسلام کی محبت میں ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا تو یہ محبت چیز ہی ایسی ہے تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب ہیں اب مومن کو ان سے محبت ہوتی ہے جب ہمارے پروردگار کے محبوب ہیں تو یقیناً ہمارے بھی آقا اور سردار اور ہمارے بھی محبوب ہیں تو نبی علیہ السلاط اسلام کی خوب محبت دل میں ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے آدمی اپنے آقا اور سردار کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کزینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کزینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینا اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا تو جب دل میں نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت ہوتی ہے پھر زندگی کا مزہ آتا ہے اور پھر انسان کو نبی علیہ السلاط اسلام کی سنتوں پر عمل کا شوق ہوتا ہے وہی سمجھا جائے گا دی شیدائے جمال مصطفیٰ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ تو جب نبی علیہ السلام سے محبت ہو تو حال میں قال میں ہر چیز میں انسان ان کی اتباع کر رہا ہوتا ہے اسی طرح مومن کو بیت اللہ سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے اس جگہ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے اس لیے مومن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروں اور بار بار کروں اسی طرح مومن کو کلام اللہ سے محبت ہوتی ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے صاف ظاہر ہے کہ اگر محبوب کا خط کسی کو ملے تو ایک مرتبہ کوئی بھی نہیں پڑھتا بار بار پڑھتے ہیں اور ہر بار پڑھنے میں ایک الگ لطف اور مزہ ہوتا ہے اسی طرح مومن اللہ رب العزت کے قرآن کو بار بار پڑھتا ہے اور ہر بار ایک نیا مزہ اور نیا لطف اٹھاتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ سے محبت کا ہونا کہ ان کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک نسبت ہے اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ اور اس کے پاس نیکیاں بہت کم ہوں گی وہ گھبرائے گا پریشان ہوگا کہ آج تو مجھے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے بندے تیرا ایک عمل ایسا ہے جو ہمیں اچھا لگا ایک مرتبہ میرا ایک ولی گزر رہا تھا اور تم نے اس کو میرا ولی سمجھ کر محبت کی نظر سے دیکھا تھا میرے ولی کے چہرے پر محبت کی نظر ڈال کر دیکھنا مجھے اتنا پسند ہے کہ ہم نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا ایک نشانی اللہ رب العزت سے محبت کی یہ ہوتی ہے کہ انسان تحجد پہ حریص ہوتا ہے صاف ظاہر ہے کہ جس کو محبت ہو وہ اپنے محبوب سے تنہائی میں مل بیٹھنے کو ڈھونڈتا ہے اس کا جی چاہتا ہے بس میں ہوں اور میرا محبوب ہو اور ہم تنہائی میں خوب جی بھر کے باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کے حال کھولیں دل ہی نہیں بھرتا تحجد کی نماز اللہ ہر العزت کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کی بات ہے اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ تو تحجد کی نماز ان کے لیے راز و نیاز کی مانند ہوتی تھی چنانچہ داود علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وہی فرمائی اے داود جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے کیا ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھتے اور میرے ساتھ تنہائیوں میں راز و نیاز کی باتیں کرتے نبی علیہ سات اسلام اتنا لمبا قیام تہجد میں فرماتے تھے یتورمت قدم آہو آپ کے قدمین مبارک پہ ورم آ جاتی تھی یہ تحجد کی نماز بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنی فرمانے لگے سب کشو کرامات اڑ گئے آخری رات کے چار نفل کام آ گئے تو یہ جو آخری رات میں تحجد کے وقت میں چار نفل پڑھ لینے ہیں یہی تو انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے اذان سے اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانے کی عادت ڈال لی جائے اور اس وقت میں اگر وضو کر کے رکت نفل ہی پڑھ لیں تو سبحان اللہ تحجد پڑھنے والوں میں نام شامل ہو گیا ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اگر کسی آدمی نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا اور فرض کرو اس نے ایک ہزار ڈالر رکھوا دیے اب اس بینک والے جب بھی فہرست بنائیں گے کہ ہمارے بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر کون کون ہیں تو جہاں اربوں پتی کروڑوں پتی لاکھوں پتی لوگوں کے نام آئیں گے اس ایک ہزار ڈالر والے بندے کا بھی نام اس میں آئے گا یہ بھی ان کا اکاؤنٹ ہولڈر کہا جائے گا اسی طرح جو عورت تحجد میں کوشش کرے تحجد پڑھنے کی کوشش میں لگی رہے تو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے تحجد گزار لوگوں کی فہرست پیش ہوگی تو کبھی کبھی اٹھنے والی اس عورت کا بھی نام شامل ہوگا اس لیے کہ اٹھا تو یہ بھی کرتی تھی نام امال میں اس کے بھی تحجد موجود تو اس لیے تحجد کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن تحجد گزاروں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے اگر کسی دن آپ بہت تھکی ہوئی ہیں تو چلو عشاء کے بعد ہی چار رکت پڑھ کے سو جائیں نہ پڑھنے سے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ عشاء کے بعد بھی نہ پڑھ سکیں رات کو اٹھ کر بھی نفل نہ پڑھ سکیں تو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو اس وقت اگر چار رکت نفل پڑھ لیں گی اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو بھی تحجد کے ثواب میں لکھوا دیں گے پانچویں علامت یہ ہوتی ہے محبت کی کہ انسان پر عبادت آسان ہو جاتی ہے محبوب کی باتوں میں محبوب کے کاموں میں محبوب کی سوچوں میں لگے رہنے کو جی چاہتا ہے یہ عبادت کیا ہے نماز محبوب کے سامنے مناجات ہے قرآن مجید کی تلاوت محبوب سے ہم کلامی ہے ذکر الہی محبوب کی سوچوں اور یادوں میں گم رہنا ہے تو پھر سالک کو ان عبادات کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے بھی حضرات گزرے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھ دکھائی امام اعظم ونیف رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں تریسٹھ قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں تو تیس دن کا رمضان ہو تو ساٹھ قرآن مجید تو یہ ہو گئے اور تین قرآن مجید وہ تحجد کی نماز میں پڑھتے تھے اب ہم دیکھیں کہ مشکل سے ایک ختم کر پاتے ہیں یا دو ختم کر لیے تاہم آج بھی ایسی خواتین ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتی ہیں بعض خواتین روزانہ دس پارے پڑھتی ہیں بعض پندرہ پارے پڑھتی ہیں بعض بیس پارے پڑھتی ہیں ایسی بھی ہماری کچھ عالمات فاضلات ہیں کہ جو ایک قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کر لیتی ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو تین ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں پانچ ہزار دفعہ پڑھتے ہیں سات ہزار دفعہ پڑھتے ہیں اور ایسے بھی خوش نصیب نوجوان ہیں جو ہر دن میں دس ہزار مرتبہ کلمہ کا ورد فرماتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو ان اعمال کو پھر جی زیادہ کرتا ہے کرنے کو امام اب یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس بھی تھے اور ہر رات میں دو سو رکت نفل بھی پڑھا کرتے تھے اب ہمیں اگر چار رکت کی بھی توفیق نہ ہو تو یہ کتنی عجیب بات ہے لہذا اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیے کہ اللہ جہاں فرض نماز کی آپ نے توفیق عطا فرمائی تحجد کے چند نفلوں کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے چھٹی علامت اللہ رب العزت سے محبت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان ہر وقت لگا رہتا ہے آج ایک دوست دوسرے کو کہتے ہیں نا مجھے یاد کرتے ہو تو آگے سے جواب ملتے ہیں میں بھولتا ہی کب ہوں جو آپ کو یاد کروں تو گویا ہر وقت دل میں اپنے محبوب کی یاد ہوتی ہے تنہائیوں میں یاد ہوتی ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تنہائیوں میں اپنے محبوب کی یادیں ہوتی ہیں یہی مومن کا حال کہ محفل ہو یا تنہائی ہو خلوت ہو یا جلوت ہو اس کا دل اللہ حرب العزت کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے انہی سوچوں میں وہ جاگتے ہیں اور انہی خیالوں میں ان کو نیند آ جاتی ہے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا ساتویں علامت یہ ہے محبت الہی کی کہ آدمی کو اللہ رب العزت کے فرما بردار اچھے لگتے ہیں اور نافرمان فرمان برے لگتے ہیں گویا مومن سے اس کی محبت ہوتی ہے اور کافر سے اس کو وحشت ہوتی ہے اور اسی چیز کو فرمایا من تشبہ بقوم فہو ہوں جو جن سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو ہم اللہ تعالی کے چاہنے والے نیک بندوں سے زندگی کی مشابہت اپنائیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں نہ ہمیں فرنگیوں کے طور طریقے اچھے لگے نہ ان کا لباس اچھا لگے نہ ان کی بول چال بیٹھنا اٹھنا اچھا لگے ہمیں ہر کام میں اپنے پیارے محبوب کی سنت اچھی لگے تاکہ ثابت ہو کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں من احب اللہ و اب غز اللہ و آتا و اللہ فقد استقمل ایمان جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی کسی کو دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے فقد استقمل ایمان اس نے ایمان کو کامل کر لیا اور ایک نیک عورت تو اس حدیث پر آسانی سے عمل کر سکتی ہے مثال کے طور پر اپنے عزت و ناموس کے معاملے میں وہ اپنے خامن سے محبت کرتی ہے اللہ کے لیے اگر خامند کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں خامد کی کچھ باتوں سے اس کا دل جلتا ہے خامند کی کچھ باتوں سے اس کو کڑن ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے مگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو شریعت نے میرا سردار بنا دیا اب میں اللہ کے نام پر اس سے محبت کرتی ہوں تو خامند سے اس عورت کی محبت یہ من احبا للہ میں شامل ہوگی اسی طرح یہ عورت اگر دل میں ٹھان لے کہ جتنے بھی غیر محرم لوگ ہیں مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں نہ میں نے ان کی طرف دیکھنا ہے نہ ان سے بات کرنی ہے میرے دل میں اللہ کے لیے ان سے دوری ہے گویا بغض ہے میرے دل میں میں نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینا آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھنا تو غیر محرم کے ساتھ دل کے اندر یہ انتباج یہ بھی پھر اللہ کے لیے ہوگا تو گویا اس کو حدیث کے ٹکڑے پہلے پر بھی عمل مل گیا من احب اللہ کے خامد سے محبت اللہ کے لیے غیر محرم سے نفرت اللہ کے لیے پھر تیسرا حصہ فرمایا وہ آتا اور جس نے دیا تو اللہ کے لیے تو یہ اپنی محبتیں اپنے خامد دیتی ہے اپنی چاہتیں اپنی الفتیں اپنی زندگی اپنی خدمت اپنا سب کچھ اپنے خامند کے سامنے پیش کر دیتی ہے تو یہ اس کا دینا اللہ کے لیے ہوگا اور غیر محرم سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اس کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیتی تو منع للہ یہ اس میں شامل ہو گئی گویا اس نے اگر خاند کو محبتیں دی تو اللہ کے لیے غیر محرم سے ہٹ کٹ گئی اللہ کے لیے تو گویا اس عمل کو کرنے سے تک استقمل ایمان گویا یہ عورت اپنے ایمان میں کامل ہو جائے گی تو اب دیکھیے کہ ایک عورت جو نیک ہو پاک باد ہو پاک دامن ہو اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے خاوین سے اللہ کے لیے محبت کرے کڑوی کفیلی سننی بھی پڑ جائے تو اللہ کے لیے برداشت کر لے تو خاوین کے ساتھ یہ محبت اور غیر محرم سے دل کے اندر یہ دوری یہ اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل بن جائے گی جس انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے جسم کے آزاد بتا دیتے ہیں کہ مجھے کس سے محبت ہے اگر تم مخلوق سے ہوگی تو بھی پتہ چل جاتا ہے اور اگر اللہ رب العزت سے ہوگی تو بھی پتہ چل جاتا ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیتا ہے اللہ کی مومن بندی تڑپ اٹھتی ہے اس کا دل تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالی کی یاد میں لہذا اس کی علامت یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کردار گفتار رفتار ہر چیز نبی علیہ اسلام کی مبارک سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور اسی کو دین اسلام کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہم اب اللہ تعالیٰ کے فرم بازار بندے ہیں اب دین اسلام سے ہمیں محبت ہے اللہ کے محبوب سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ صبح اور شام یہ دعا پڑھنی چاہیے رضی تو بلّہ ربا میں راضی ہو گئی اللہ سے کہ میرا پروردگار ہے وب محمد النبی میں راضی ہو گئی نبی علیہ السلام سے کہ میرے نبی ہیں وب الاسلام دینا اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرے لیے زندگی کا طریقہ اور دین ہے ایک بات ذرا اہم ہے توجہ سے سنیے گا اگر ہم انسان کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو انسان ایسے اعضا کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں یعنی جن کی صفتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثال کے طور پر آنکھ بینا ہے باقی پورا جسم نابینا ہے آنکھ ہی سے دیکھ سکتے ہیں باقی جسم کے کسی حصے سے نہیں دیکھ سکتے تو آنکھ بینا ہوئی اور باقی جسم نابینا ہوا کانوں سے سن سکتے ہیں باقی جسم کے کسی عضو سے سن نہیں سکتے یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہوئے زبان سے بول سکتے ہیں جسم کے کسی اور عزب سے نہیں بول سکتے یہ بھی ایک دوسرے کے ضد ہوئے تو معلوم ہوا کہ انسان ایسے اعضا کا مجموعہ کہ ہر عضو کی اپنی ایک خاصیت ہے اور جو ایک کی ہے وہ دوسرے کی نہیں تو یہ اعضا ایک دوسرے کی ضد ہوئے مگر اللہ رب العزت نے اس جسم میں ایک چیز ایسی ڈالی جس کو ہم روح کہتے ہیں اس روح کی موجودگی میں یہ سارے مختلف صفتیں رکھنے والے اعضا ایک جسم بن کر کام کرتے ہیں چنانچہ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے اگر اس آدمی کو پیٹ میں درد محسوس ہوگی تو آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ جی پیٹ میں درد ہے مجھے اس سے کیا پرواہ آدمی کے سر میں تکلیف ہوگی پاؤں ڈاکٹر کی طرف چل کے جانے سے انکار نہیں کریں گے پاؤں کبھی جواب نہیں دیں گے کہ جی سر میں درد ہے تو یہ میرا پرابلم نہیں یہ سر کا پرابلم ہے چونکہ روح موجود ہے زندہ ہے انسان اس لیے سب کے اندر ہم آہنگی ہے سب آزا کے اندر جوڑ ہے سب آزا ایک بن کر زندگی گزار رہے ہیں چنانچہ اگر زندہ انسان کے سر پہ کوئی انسان جوتا مارنے کی کوشش کرے تو فوراً اس کے ہاتھ اس جوتے سے بچنے کے لیے اٹھ جائیں گے اب ہاتھوں کو تو جوتا نہیں لگ رہا تھا مگر سر کو لگ رہا ہے لہذا ہاتھ اس کا دفاع کریں گے تو غور کیجئے کہ جسم کے اعضا روح کی وجہ سے ایک بن گئے ان میں اتفاق بھی ہے ان میں ایک دوسرے کا خیال بھی ہے اور یہ سب اعضا ایک بن کر کام کر رہے ہیں اچھا اگر روح کو انسان کے جسم سے نکال لیں آپ دیکھیں گی کہ تمام اعضا ایک دوسرے سے اجنبی بن جائیں گے لہذا مرے ہوئے بندے کی زبان نکال کے آپ کینچی سے کاٹ دیں نہ آنکھوں میں سے آنسو آئے گا نہ ہاتھ اس کو بچانے کے لیے اٹھے گا اس کے سر کے اوپر اگر کچھ ضرب لگائیں تو پاؤں دوڑیں گے نہیں اس کو بچانے کے لیے اس کی وجہ کیا اب یہ سب آزا روح کے نکل جانے کے بعد ایک دوسرے سے اجنبی ہیں ایک دوسرے کو گویا جانتے پہچانتے ہی رہی ہیں اگر یہ مثال آپ نے اچھی طرح سمجھ لی تو ایک مثال اب اور سنیے کہ ہمارا گھر جس میں مختلف افراد ہوتے ہیں مرد عورتیں ہوتی ہیں یہ ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں مثلا گھر میں ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے ایک بھائی ہوتا ہے ایک بہن ہوتی ہے یہ مختلف رشتے ہیں گھر کے لوگوں میں ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے جو باپ کی حیثیت ہے وہ بیٹا نہیں لے سکتا جو بیٹے کی حیثیت ہے وہ باپ نہیں لے سکتا جو ماں کی حیثیت ہے وہ بیٹی نہیں لے سکتی جو بیٹی کی گھر میں حیثیت ہے وہ ماں نہیں لے سکتی جو گھر میں بہن کی حیثیت ہے وہ بھائی نہیں لے سکتا جو بھائی کی حیثیت ہے وہ بہن نہیں لے سکتی گویا یہ سب افراد ایک دوسرے کی زد ہیں ہر ایک کی اپنی الگ حیثیت ہے آئیڈینٹی ہے ایک کی کیفیت دوسرا نہیں لے سکتا لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اتاری اس نعمت کی موجودگی میں یہ سب افراد خانہ گھر کے لوگ اس طرح ایک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح کے روح کی موجودگی میں جسم کے اعضا ایک بن کر کام کرتے ہیں اور اس نعمت کا نام دین اسلام ہے جب تک کسی بھی گھر میں اللہ رب العزت کا دین زندہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا تو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپس میں اتفاق بھی ہوگا محبت بھی ہوگی ہمدردی بھی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں چاہتے محبتیں بھی ہوں گی تو یہ گھر ایک زندہ جسم کی طرح محبت و الفت کے ساتھ رہے گا اور اگر گھر سے دین اسلام کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ فرنگیوں کے طریقوں کو ڈال دیا جائے تو پھر گھر کے سب افراد ایک دوسرے سے اجنبی جیسے روح نکلنے کی وجہ سے جسم کے آزا اجنبی چنانچہ جن گھروں کے اندر دین نہیں ہوتا وہاں خامد بیوی کی پرواہ نہیں کرتا بیوی خامد کی پرواہ نہیں کرتی اولاد کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی ماں باپ کو اولاد کی اتنی فکر نہیں ہوتی وہ بچے ہونے کی بجائے کتے پالنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ افراد خانہ بے جان جسم کی مانند ہیں اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے اگر کسی جسم سے روح نکل جائے اور ہم اس کے منہ کو ایئر ٹائٹ کر دیں اور اس کی ناک کے ساتھ ڈبل بیرل کا پمپ لگا دیں اور ہوا اس کے پورے جسم کے اندر بھر دیں تو کیا وہ مردہ آدمی زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا ہرگز نہیں ہوا بھرنے سے تو وہ زندہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتا اسی طرح اگر کسی گھر سے دین کو نکال دیا جائے اور اس کی بجائے کسی عزم کو داخل کر دیا جائے یا فرنگیوں کے طریقوں کو داخل کر دیا جائے یا مین میڈ اور اصول زندگی اپنا لیے جائیں تو اس گھر کے اندر آپس میں الفتیں محبتیں نہیں آ سکتی یہ دین ہی ہے جو دلوں میں محبتیں بھر دیتا ہے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ایک مثال سے یہ بات ذرا اور سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے مثلاً کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند بنا دی گئی گوند لگائیے کاغذ کے دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے اسی طرح دو اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ بنا دیا گیا سیمنٹ لگائیے دو اینٹیں ایک ہو جائیں گی اسی طرح لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیل بنا دیا کیل سے ٹھونک دیجئے لکڑی کے دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے اسی طرح کپڑے کے دو ٹکڑے ہیں اس کے لیے سوئی دھاگا بنا دیا آپ دو کپڑوں کو سوئی دھاگے سے سی دیجئے وہ دو کپڑے ایک بن جائیں گے تو ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسری چیز بنائی ہے اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا بنایا تو اس چیز کا نام دین ہے جب بھی دو انسانوں کے درمیان دین کا رشتہ ہوگا دین کا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتوں کو بھر دیں گے اس لیے تاجد نے کہا تھا کہ جب تک نیک نہیں بنو گے تب تک ایک نہیں بنو گے میاں بیوی دونوں جب تک نیک نہیں بنتے تب تک وہ ایک نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تصدیق فرماتے ہیں ارشاد فرمایا اے محبوب لو ان ما پل ارض جمیا اگر آپ ساری دنیا جہان کے خزانے خرچ کر دیتے ما اللہ تبین خلوب آپ ان صحابہ کے دلوں میں وہ محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے کن اللہ اللہ پبئی یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی تھی تو دین ہی ہے جو دلوں میں محبتیں بھر دیتا ہے لہذا جس گھر کے اندر میاں بیوی بچے سارے کے سارے نیک ہیں یہ زندہ جسم کی مانند ہے اس میں الفتیں بھی ہیں محبتیں بھی ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ بھی ہوں گے لونگ بھی ہوں گے ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں گے اور اسی کا نام اچھی زندگی ہے تو اگر عورت چاہتی ہے کہ میرا گھر مردہ جسم کی مانند ہو تو یہ من مرضی کی زندگی گزارے اور اگر چاہتی ہے کہ زندہ جسم کی مانند کہ اگر سوئی چبے جسم کے ایک جگہ پر تو آنسو آئے انسان کی آنکھوں سے تکلیف پاؤں میں ہو اور زبان سے آہیں نکل رہی ہوں اگر اس طرح کی کوئی ماحول چاہتی ہیں کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہمدردی کرنے والے سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے الفت و محبت کی زندگی گزارنے والے ایسے گھر کے لوگ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ گھر میں دین کو زندہ کریں نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کریں جتنا زندہ کریں گے اتنا یہ الفتیں محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی چنانچہ آپ صحاویات کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں چونکہ دین تھا ان کو اور ان کے خامدوں کے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام اور صدیق دلانا کے دل میں کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام اسلام اور خدیت القبرار رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کتنی محبت تھی اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا نام رباب تھا جس سے ان کی بیٹی سکینہ تھی اتنی محبت تھی میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ لوگ اس وقت محبت کی مثالیں ان کے نام سے دیا کرتے تھے آج بھی لوگ میاں بیوی میں محبت ہو تو کہتے ہیں جی چاند چکوری والا مسئلہ ہے کوئی کہتے ہیں جی شمع پروانے والی بات ہے کوئی کہتا ہے جی گل اور بلبل والی بات ہے بھائی جو بھی بات صحیح سچی بات تو یہ کہ جب اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبتیں کا تعلق رکھا تو اب ہم اس تعلق کو کیوں نہ اپنائیں سید زینب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ان کے خامد اگرچہ کافر تھے لیکن ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کے سامنے جب پیشکش کی گئی کہ قریش کی کوئی لڑکی جس کا حسن و جمال تمہیں حیران کر دے اس کا نام لو ہم اس کو تمہاری بیوی بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا ہر نہیں جہاں زینب ہے وہاں میری نظر کسی اور کی طرف اٹھ ہی نہیں سکتی اور یہی محبت پھر ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اتنی محبت تھی کہ اگر ان کے زندگی کے حالات کو آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے قدم قدم پہ یہ میاں بیوی ایک نظر آتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے دو مرتبہ جہاد میں ایسا حصہ لیا کہ میاں بیوی قریب قریب گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کر رہے تھے اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے تو مستورات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اتنی چھوٹی بنائی کہ محبتوں میں ہم اس کو خرچ کریں تو بھی زندگی تھوڑی ہے پتہ نہیں نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکل آتا ہے وہ بھی کیا عورت ہوئی کہ میرے دل میں بہن کے بارے میں بھی نفرت ہے میرے دل میں فلاں کلاس پھیلو کے بارے میں بھی نفرت ہے ہمسائی کے بارے میں بھی نفرت ہے میرے دل میں سانپ کے بارے میں بھی نفرت ہے میرے دل میں نند کے بارے میں بھی نفرت ہے اور مجھے خامند بھی اچھا نہیں لگتا تو جہان کی اچھی کہاں سے آ گئی تو یہ بھی انسان کیا ہوا اوپر نیچے نفرتیں نفرتیں نفرتیں جب ہم ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہم ان سے نفرت کریں گے تو پھر یاد رکھنا کہ پروردگار بھی ہم سے نفرت فرمائیں گے اور اگر آپ ہم ہم ان کو محبتیں دیں گے تو رب کریم ہمیں بھی محبتیں عطا فرمائیں گے آج وقت ہے دلوں میں الفت محبتیں پیدا کرنے کا نفرتوں کو دلوں سے نکالنے کا دیکھیے یہ چیز اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے کہ مومن کے بارے میں کسی کے دل میں نفرت ہو کافر کے بارے میں تو ہونی عبادت ہے مومن کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ اس سے فقط سلام دعا رکھیں اس سے زیادہ تعلق نہ بڑھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ دل کی بات ہے مگر شریعت نے جو کہا کہ ایک دوسرے سے سلام لے لیا کریں دعا ایک دوسرے کے لیے کر دیا کریں اس تعلق سے تو محروم نہیں ہونا چاہیے نہ ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر بد گمانیاں ہو اور دل کے اندر بدزنیاں ہو اور دل کے اندر انسان دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا نفرتیں رکھتا ہو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ للت القدر کی رات میں اللہ سب گناگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں مگر چند بندوں کی بخشش نہیں کرتے ان میں سے ایک وہ بندہ جس کے دل میں کسی کے بارے مومن کے بارے میں کینا یعنی نفرت موجود ہوتی ہے اگر شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں ہمارے دل میں بھی کسی کلمہ گو کے بارے میں نفرت ہو اور اس وجہ سے رمضان المبارک میں ہماری بھی بخشش نہ ہوئی ہو یہ ایسا سوال ہے جو ذرا بیٹھ کے سوچنے والا ہے لہذا جو عورتیں چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت کی نظر ہو ان کی مغفرت ہو جائے ان کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے کسی کے بارے میں جائز ناجائز جو بھی غصہ ہے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے جب آپ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو معاف کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو تاہیوں کو بھی معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے آج یہ ڈیل کر لیجئے یہ سودا سستا ہے اس لیے کہ آج اگر ہم نے یہ معاملہ نہ سمیٹا اور قیامت کے دن کل ہمارے مقدمے اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو پھر ہمیں یہ نفرتیں کھولتے ہوئے کتنی اللہ کے ہاں شرمندگی ہوگی آج وقت ہے ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں سینا بے کینا ایسا سینا جس میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو حتیٰ کہ آپ کو خامد کی باتوں پہ بھی دل کے اندر کدورت ہے اور عداوت ہے اور دل کے اندر رنجش ہے اللہ کے لیے اس کو بھی معاف کر دیجیے سانس کے بارے میں بھی نکال دیجیے آپ سانس ہیں بہو کے بارے میں یہ کیفیت ہے تو اس کو بھی معاف کر دیجیے اور آج اپنی بیٹی سمجھنا شروع کر دیجیے تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو صاف کریں گی اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ کے دل کو اپنی محبت سے بہر دیں گے تو ایک عمل تو یہ کر لیجئے کیونکہ آج کی اس محفل کی دعا گویا آخری دعا ہے اللہ جانے کل روزہ بنے گا یا نہیں دل کی تمنا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تاکہ ہمیں ایک اور محلت کا دن نصیب ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کے معاملے کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اسی کی رضا پہ رہتی رہنا چاہیے تو عام دستور کے مطابق آج انتیس کا دن ہے تو آخری محفل ہے اگر چاند نظر نہ آیا تو کل پھر محفل ہوگی تیس رمضان کی اور اگر نظر آ گیا تو پھر آج کی محفل آخری سمجھی جائے گی اس لیے آج کی اس محفل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے جو بھی کسی نے آپ کی حیبت کی کسی نے آپ پہ الزام لگایا کسی نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی کسی نے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کسی کو کہیں آپ سب کچھ کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے یہ اتنا بڑا عمل ہوگا کہ ایک بوجھ آپ کے سر سے ہٹ جائے گا اور جب آپ اتنا اللہ کے لیے معاف کریں گی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے جس پر ودگار نے فرمایا ارحم من فی الارض تم زمین والوں پر رحم کرو گے یار ہیمو کا فی سما آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا آج ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کیجئے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں اور ایک کام اور بھی کر لیجئے وہ یہ کہ اگر آپ کسی سے نہیں بولتی سلام کلام کرنا پسند نہیں کرتی کوئی ایسی عورت ہے تو آپ اللہ کے لیے اس عورت سے سلام کر لیجئے اب اس سے شیطان ذہن میں یہ بات نہ ڈالے کہ جی میں تو فلاں کزن سے نہیں بولتی تو بولنا چاہیے نہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو جائز رشتے ہیں جو محرم کے رشتے ہیں ان میں اگر آپ کہیں سے کسی تکلیف یا کسی شکایت شکوا کی وجہ سے بول چال میں کمی ہے تو اللہ کے لیے اس کو تر کر دیجیے چونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مومن سے تین دن تک بولے نا تو اللہ تعالی کے ہاں پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی تو ایسی اگر کوئی کیفیت ہے اپنی بہن سے نہیں بولتی آپ اس کو بلا لیجئے کسی کلاس فیلو سے نہیں بولتی اللہ کے لیے بلا لیجیے جہاں شرعی رشتے جائز ہیں وہاں پر آپ کوئی بھی ایسا ایمان والا نہ ہو کہ آپ اس سے نہ بولتی ہوں مثلا ساس بہو کے درمیان کئی مرتبہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کچھ گھروں میں کہ ساس بہو سے بولتی بولتی نہیں بولنا پسند ہی نہیں کرتی ہم نے ایسی مثالیں سنی ہیں دیکھی ہیں تو ایسی کیفیت میں اللہ کے لیے خود بلا لیجئے آپ ایسا قدم اٹھائیں گی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اور ایک بات اور دین میں رکھیے کہ شب قدر میں مغفرت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کریں مگر اس بندے کے ذمے بندوں کے حقوق بہت ہوتے ہیں اس لیے اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ بندوں سے معاف نہ کروائے مثلا اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تو اب آپ نے یہ کبیرہ گنا کیا اتنا کبیرہ گنا کہ حدیث میں فرمایا الغیبت و اشد و منت زنا غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہے اور زنا اتنا برا عمل کہ جو آدمی کرے اگر کمارا ہو تو اس کے درے لگے اور شادی شدہ ہو تو سنگسار کر دیا جائے اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے اور ایک حدیث پاک میں آتے ہیں جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے والا اب ممکن ہے کہ خامد اپنی آمدنی میں سود کے پیسے ملا لیتا ہو خیال ہی نہ رکھتا ہو سود پہ قرض لے کے کاروبار چلاتا ہو تو ہم اپنے ذرا معاملات کو دیکھیں تو ہمیں کتنی چیزیں ایسی نظر آ جائیں گی کہ جس کی وجہ سے مغفرت رکی ہوئی ہوتی ہے تو اگر ہم نے کسی کو دکھایا کسی کو تکلیف پہنچائی کسی کا حق مارا کسی کے خلاف دل کے اندر کینا رکھا تو آج ہم اگر ان سب سے معافی مانگ لیں تو ہماری مغفرت آسان ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کے دن دن میں ہی اپنے میاں سے بھی معافی مانگ لیجئے اس میں کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا من علی اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے تو آپ اللہ کے لیے جھکیں اور ان سے یہ الفاظ کہہ دیں کہ جی انسان ہے خطا کا پتلا ہے اگر کوئی کمی تاہی ہو کہ آپ کا حق ادا کرنے میں مجھ سے کوتا ہی رہ گئی تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے یہ دو فکرے آپ بولیں گی اگر خامن نے خوش ہو کے کہہ دیا ٹھیک تو جتنی کوتاہیاں اب تک تھیں سب کی سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے یہ مت خیال کریں کہ میں مرتبے میں اونچی ہوں اور بلا مرتبے میں نیچی ہے اونچ نیچ کا فرق نہ رکھیے اور معافی مانگ لیجیے لوگوں کا عام دستور کیا ہے کہ جھگڑے دلوں میں لے کے مر جاتے ہیں اور پھر ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے بھائی اگر میت نے کسی کا دل دکھایا کسی کا حق کا معاملہ ہوا تو بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو مرنے کے بعد اعلان کا کیا فائدہ بھائی زندگی میں کیوں اعلان نہیں کرتے اور پھر اگر مرد ہے تو چلو مرد سن لیں گے وہ تو معاف بھی کر دیں گے اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو عورت نے تو عورتوں کے دل دکھائے ہوتے ہیں عورتوں سے نفرتیں دلوں میں پالی ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ اس کی لگا جو ہے لگائی بجائی ہوتی ہے تو مردوں کے مجمع میں اعلان کا اس عورت کو کیا فائدہ پہنچے گا کون سی عورت اس کو معاف کرے گی کہ تم نے میری غیبت کی تھی میں نے معاف کر دیا تم نے میرا دل دکھایا تھا میں نے معاف کر دیا تم نے میرے ساتھ بدگمانی کی تھی میں نے معاف کر دیا تو کوئی معاف نہیں کرے گا لہذا قیامت کے دن یہ عورت اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس سے حق لینے والیاں اس کے گرد گھیرا کریں گی اور یاد رکھنا عورت کی فطرت ہے جب یہ ڈوب رہی ہو تو پھر یہ سب کو ڈبونے کے لیے تیار ہوتی ہے بلی کے پاؤں جب جل رہے ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو نیچے دے دیتی ہے تو جب یہ عورت قیامت کے دن مشکل کے وقت میں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میری بندی فلاں نے تیری غیبت کی تھی ہم تجھے اختیار دیتے ہیں تو اس کی نیکیوں میں سے جتنا لینا چاہے لے لے پھر یہ سب آپ کی نیکیاں لینے کے لیے دوڑیں گی تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچنے دیں گی عورت کی فطرت ایسی ہے ایک نیکی آپ کے پلے نہیں رہے گی بلکہ نیکیاں لے کر بھی ان کا جی نہیں بھرے گا یہ کہیں گی اللہ ابھی تو اس نے ہماری غیبتیں اور بھی زیادہ کی تھی ہمارا دل نہیں بھرا نیکیاں ختم ہو گئیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم تمہارے گنا لے کر اس عورت کے سر پہ ڈال لیتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ عورت غریب ہے مسکین ہے نیکیاں کر کے دنیا سے آئی مگر کسی کی غیبت کی بدگمانی کی کسی کو دکھایا کسی کو ستایا اب قیامت کے دن حق والے اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال جائیں گے نیکیوں کی گچڑیاں لائی تھی مگر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر گناہوں کی گچڑیاں جمع ہو جائیں گی اس عورت پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا افسوس کم ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو نہ روزوں کا ثواب رہے نہ نمازوں کا رہے نہ تلاوت کا رہے جو آپ نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادتیں کی یہ سب عبادتوں کے ثواب دوسری عورتیں لے جائیں اور آپ گناہوں کے پہاڑ سر پر لے کر جہنم میں الٹی پھینک دی جائیں آپ کبھی ایسا نہیں چاہیں گی تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ دنیا میں ہی لوگوں سے اپنے حق بخشوا لیجئے طریقہ یہی ہے گھر کی عورتوں میں بچوں میں محرم مردوں میں آپ یہ فکر عام کر دیجئے جب بھی کسی کو ملیے کہہ دیجئے کہ جی انسان ہے خطا کا پتلا ہے اگر آپ کے کوئی میرے اوپر حقوق آتے ہوں آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے غیبت کی میں نے نفرت کی میں نے پلاں کیا تو یہ اتنا آسان فکرہ ہے کہ آپ کسی سے فون پر گفتگو کریں اس عورت کو یہی کہیں یہ رمضان کے آخری آخری لمحات ہیں ایسا نہ ہو ہماری مقفرت رکی ہوئی ہو تو انسان ہے خطا کا پتلا ہے اگر کوئی آپ کے میرے اوپر حق آتے ہیں میں معافی مانگتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر کسی سے کوئی معافی مانگے اور وہ بندہ اس کو جلدی معاف نہ کرے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو جلدی معاف نہیں کریں گے تو اگر کوئی معافی مانگے تو جلدی معاف کر دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی جلدی معاف فرما دے اس لیے آج کے دن میں یہ عمل اپنے گھروں میں کر لیجئے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لیجئے اگر کی آپ ماں ہیں اپنے میاں سے بھی معافی مانگ لیجئے اپنے بہن بھائیوں ماں باپ سے بھی معافی مانگ لیجئے جتنوں سے معافی مانگ سکتی ہیں یہ عمل کر لیجئے ایسا نہ ہو اس کسی گناہ کی وجہ سے ہماری مغفرت رکی ہوئی ہو اور اگر مغفرت رک گئی تو پھر یاد رکھنا کہ یہ پھر ہماری بہت بڑی مصیبت ہوگی کیونکہ جبریل اسلام نے بد دعا کی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہہ دی تھی آج آخری دن ہے اگر آج بھی مغفرت نہ ہوئی ہماری بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے ہماری بدبختی کی گواہیاں پھر اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں اللہ کے محبوب دے رہے ہیں اس بدبختی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے آج وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیجئے اور لوگوں سے معافی مانگ لیجئے جب آپ اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیں گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی معاف فرما دیں گے لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے گناہوں سے پہلے اللہ کے حضور سچی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ گھروں میں جائیں گی تو افطار سے پہلے پہلے آپ سوچ سوچ کے چن چن کے دیکھ بھال کے جتنا بھی دوسروں سے اپنے حق بخشوا سکے طریقہ یہی ہو ان کو یہ کہہ دیں یہ انسان ہے خطا کا پتلا ہے اگر کوئی آپ کے حق میں کوتا ہی ہو تو معاف کر دیں جب آپ کہیں گی تو وہ معاف کر دیں گے گویا آج آپ بخشی بخشائی ہوں گی اور جب آپ کی بخشش ہو گئی تو پھر عید عید کا مزہ تو اسی بندے کو آئے گا کہ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی رب کریم رمضان مبارک کے آخری دن میں ہمیں اپنے حق بھی معاف فرما دے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حق میں بھی بڑی کوتاہیاں کی اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی مال جان بنے رہے غیبتیں کرتے رہے ہم دوسروں پر نقطہ چینیاں کرتے رہے ان کے دل دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس قصور کو بھی معاف فرمائے اور آج کے دن میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے سے اور ان بابرکت محفلوں سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک طرف احتکاف والے بھی دعائیں کرتے ہیں اور دوسری طرف اتنی نیک عورتیں سارے شہر سے ایک جگہ اکٹھی ہو کر وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں تو پھر اس سے زیادہ قبولیت دعا کا سما اور کیا ہو سکتا ہے اس میں بھی اگر ہم قبولیت نہ کروا سکے تو پھر کب قبولیت ہوگی اس لیے وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے آج کی اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے دل کی گہرائیوں سے فیصلے کر لیجئے آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے اخلاقی تھے یا جیسے بھی تھے میں ان سب سے توبہ کرتی ہوں اگر میرا کسی جگہ خلاف شرع تعلق تھا خلاف جو ہے شریعت تعلق تھا آج میں سچی توبہ کرتی ہوں اپنے رب کو مناتی ہوں اور آج کے بعد میں کوئی کام خلاف شریعت نہیں کروں گی تو اگر آپ نے یہ دل میں جو ہے وہ فیصلہ کر لیا میں بڑی ہٹ دھرمی کرتی ہوں امی کو میں باتیں کہہ دیتی ہوں امی کا دل جلاتی ہوں امی کی باتیں نہیں مانتی نہ فرمانی کر جاتی ہوں امی کو دل دکھاتی ہوں ابو کو پریشان کرتی ہوں آج میں نے سچی توبہ کر لی تو اگر آپ آج سچی توبہ کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کی بخش فرمائیں گے زندگی کے اس غنیمت وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے اور آج اپنے رب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اور پھر اس کے بعد گھروں میں جا کے اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیجیے بلکہ جب اس محفل میں دعا ختم ہو تو آپ کی جو واقف عورتیں ہیں جن کو آپ جانتی سمجھتی ہیں ادھر ہی ان سے معافی مانگ لیجیے ادھر ہی ان سے اللہ کے لیے مل لیجیے اور دلوں سے نفرتوں کو چھوڑ دیجیے رب کریم ہمیں الفتوں محبتوں کی زندگی عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین اس وقت آپ مراقبہ کر لیجئے میں تیرے سامنے جھک ہوں رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا میں تیری ہی ہم دو سنا میرے سجدوں مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا نے بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے تیرا بخش دے گا ہمیں الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں پروردگار جہنم کی آگ سے ہمیں بری فرما اے مالک جہنم کی آگ سے بری فرما اے کریم آقا ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما اللہ ہم سے دوب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کی رسوائی کیسے برداشت ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نہ کھول دینا ہمارے گناہوں کو ماں باپ کے سامنے نہ کھولنا اللہ دوست احباب کے سامنے نہ کھولنا اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دینا جیسے دنیا میں آپ نے پردہ پوشی فرمائی اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما دینا رحمت کا معاملہ فرما دینا اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ رمضان مبارک کی ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے رہے اور آخری دن میں جتنے پورے رمضان میں جہنم سے بری ہوں اتنے آخری رات اور دن میں کیے جاتے ہیں اے اللہ آج کے لمحات میں ہمیں بھی جہنم سے بری فرما ہمیں بھی جہنم سے بری فرما میرے مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں سے واپس حصہ نصیب فرما پروردگار عالم آج کن گھڑیوں کو ہمارے لیے مغفرت کی گھڑیاں بنا اے اللہ اعتکاف والے بھی تو آپ کے در کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا مالک تجھے بڑا جانتے ہیں تجھے اپنا سمجھتے ہیں تبھی تو تیرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے اللہ ان کی راتوں کو قبول فرما ان کے دنوں کو قبول فرما اللہ ان کی تلاوتوں کو قبول فرما ان کی نمازوں کو قبول فرما اے مالک آپ سے امیدیں لگا کر آئے ہیں آپ نے تو دنیا میں بھی لوگوں سے یہی کہا کہ امید کوئی لگا کر آئے تو اس کو خالی نہ جانے دو اے مالک ہم آپ سے امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ ہماری مقبرت فرما دیجئے ہمارے دنیا کے کاموں کو سنوار دیجئے ہماری آخرت کا اچھا فرما دیجئے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دیجئے اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجئے اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائیے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے پروتگار عالم جن گھروں میں اللہ پڑھنے والی بچیاں ہیں بچے ہیں ان سب کے سینوں کو علم کے نور سے روشن فرمائیے جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرمائیے اور ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرمائیے اللہ جس گھر میں جوان بیٹی ہو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے اگر رشتے نہ آئیں اللہ وہ اپنے دل کا غم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اللہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے رب قریب رحمت فرمائیے ایسے بچے اور بچیوں کے رشتوں میں آسانیاں فرما دیجیے اللہ جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ان کو اولاد نری ناتا فرما دیجیے اللہ جو اولاد کے والی ہیں ان کی اولادوں کو نکوکار بنا دیجیے فرما بردار بنا دیجیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اے اللہ شادی شدہ جو عورتیں ہیں انہیں خامدوں کی محبت عطا فرمائیے اے اللہ ان کو خامدوں کی محبت عطا فرمائیے رب کریم ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے اے اللہ ان کے رزق کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اے اللہ حال پر رحمت کی نظر فرمائیے اور اے اللہ ہم نے آپ کے بندوں کو جو دکھایا جو ستایا ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اے مالک ہم آپ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور آپ اے اللہ اپنے بندوں کے دل نرم فرما دیجئے تاکہ وہ بھی ہمیں جلدی سے معاف فرما دیں رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائق دوست رشتے دار جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے میرے مولا اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان کر دیجئے الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے جو نیک کام ہم نے یہ ہمارے دوست احباب نے شروع کیے ہوئے ہیں اللہ ان کا پورا ہونا آسان فرما دیجئے میرے مولا غیر کے اللہ حافظوں کے حسد سے بچائیے دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچائیے اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ اس شہر کی عورتیں جس محبت چاہت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اللہ دین کی بات سننے کے لیے یہاں آتی رہی ان کا یہ چل کے آنا قبول کر لیجئے یہ دامن پھیلائے بیٹھی ہے اے اللہ ان کے پہلے دامن قبول کر لیجئے اللہ ان کے مرادیں پوری کر دیجئے ان کو اس جگہ سے بخشے بخشائے گھروں میں لوٹا دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے اور اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جن مستورات نے اے اللہ مہمانوں کے لیے کھانے بنائے دن رات ان کی خدمت میں اے اللہ لگی رہی ان کی خدمت کو قبول فرما لیجئے اے اللہ خدمت کی جماعت کے جن مردوں نے مسجد میں خدمت کا کام ذمہ لیا اللہ ان کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیجئے ہمارے دلوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیجئے ہمیں ایک بن کر نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے اپنی رحمت سے قبول فرمائیے رمضان مبارک کے روزوں میں تراوی میں تلاوت میں جو سستی ہوئی جو غلطی کو تاہی ہوئی آداب میں کو تاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اس کامل رمضان پر اجر اور بدلا تا فرما دیجیے ہماری طرف سے ہمارے مختلف اعمال کو قبول فرما لیجیے اور قیامت کے دن ہمیں محبوب کے ہاتھوں کا جام عطا فرما دیجیے ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری عطا فرمائیے اور جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما ربنا تقبل منا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پیغام بھیجوائے ان کو بھی ان ایک دعاؤں میں شامل فرما لیجیے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين